جن کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا اس موقع پر کافر لوگ بڑی فرما برداری کے بول بولیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کیسے نہیں کرتے تھے اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو